قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ذلك وما كان ربك لهو شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے کہا کہ میرے رب اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے اور یقیناً آپ کے پروردگار اے نبی البتہ وہی ہیں جو غلبے والے ہیں اور مہربانی والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قوم شعیب کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا سمودیوں نے جو جواب اپنے نبی صالح علیہ السلام کو دیا تھا وہی جواب ان لوگوں نے بھی اپنے رسول شعیب علیہ السلام کو دیا کہ تجھ پر اے شعیب کسی نے جادو کر دیا ہے تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے اور ہمیں تو یقین ہے کہ تو جھوٹا آدمی ہے اللہ نے تجھے نہیں بھیجا اچھا تو اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے آسمانی عذاب ہم پر لے آ جیسے قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو تم پر اے محمد ایمان لانے کے نہیں جب تک کہ تم عرب کی اس ریتیلی زمین میں دریا نہ بہا دو یہاں تک کہ کہا یا تو تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو جیسے کہ تمہارا خیال ہے یا تو اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کو کھلم کھلا لے آؤ اور آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ آپ کے پاس سے ہے اور حق ہے تو آپ آسمان سے پتھر برسا دیجئے اسی طرح ان جاہل کافروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیجئے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال بخوبی معلوم ہے جس لائق تم ہو وہ خود کر دے گا اگر تم اللہ کے نزدیک آسمانی عذاب کے قابل ہو تو وہ بلا تاخیر تم پر آسمانی عذاب برسائیں گے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ بے گناہوں کو سزا دے بالآخر جس قسم کا عذاب یہ مانگ رہے تھے اسی قسم کا عذاب ان پر آ پڑا انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی سات دن تک گویا زمین ابلتی رہی کسی جگہ کسی سائے میں ٹھنڈک یا راحت میسر نہ ہوئی تڑپ اٹھے بے قرار ہو گئے سات دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف چلا آ رہا ہے وہ آ کر ان کے سروں پر چھا گیا یہ سب گرمی اور حرارت سے زچ ہو گئے تھے اس کے نیچے جا بیٹھے جب سارے کے سارے اس کے سائے میں پہنچ گئے وہیں بادل میں سے آگ برسنے لگی ساتھ ہی زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگی اور اس زور کی ایک آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے جان نکل گئی اور سارے کے سارے بیک آن تباہ و ویران ہو گئے اس دن کے سائبان والے سخت عذاب نے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا سورہ آراف میں تو فرمایا گیا ہے کہ ایک زلزلے کے ساتھ ہی یہ سب ہلاک ہو گئے سورہ ہود میں بیان ہوا ہے کہ ان کی تباہی کا باعث ایک خطرناک دل شکن چیخ تھی اور یہاں بیان ہوا کہ انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے تھام لیا تو تینوں مقامات پر تینوں عذابوں کا ایک ایک کر کے ذکر اس مقام کی عبارت کی مناسبت کی وجہ سے ہوا ہے سور آراف میں ان کی اس خباست کا ذکر ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکایا تھا کہ اگر تم ہمارے دین میں نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر بدر کر دیں گے چونکہ وہاں نبی کے دل کو ہلا دینے کا ذکر تھا اس لیے عذاب بھی ان کے جسموں کو معا دل ہلا دینے یعنی زلزلے اور جھٹکے کا ذکر ہوا سورہ ہود میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو بطور مذاق کے کہا تھا کہ آپ تو بڑے بردبار اور بھلے آدمی ہیں مطلب یہ تھا کہ بڑے بکی بکواسی اور برے آدمی ہیں تو وہاں عذاب میں چیخ چنگھاڑ کا بیان ہوا یہاں چونکہ ان کی آرزو آسمان کے ٹکڑے کے گرنے کی تھی تو عذاب کا ذکر بھی سائبان نما ابر کے ٹکڑے سے ہوا ما اعظم صبح بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اللہ کی شان کیا ہی عظمت اور بڑائی والی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا بیان ہے کہ سات دن تک وہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم گرمی میں پڑی کہ الامان والحفیظ کہیں ٹھنڈک کا نام نہیں تھا تل ملا اٹھے اس کے بعد ایک ابر اٹھا اور چڑھا اس کے سائے میں ایک شخص پہنچا اور وہاں راحت اور ٹھنڈک پا کر اس نے دوسروں کو بلایا جب سب جمع ہو گئے تو ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برسی یہ بھی مروی ہے کہ ابر جو بطور صاحبان کے تھا ان کے جمع ہوتے ہی ہٹ گیا اور سورج سے ان پر آگ برسی جس نے ان سب کا بھرتا بنا دیا محمد بن کعب القرضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدین پر تینوں عذاب آئے شہر میں زلزلہ آیا جس سے خائف ہو کر حدود شہر سے باہر آ گئے باہر جمع ہوتے ہی گھبراہٹ پریشانی اور بے کلی شروع ہو گئی تو وہاں سے بھاگڑ پڑی لیکن شہر میں جانے سے ڈرے وہیں دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ایک جگہ ہے ایک اس کے نیچے گیا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے سب کو آواز دی کہ یہاں آ جاؤ یہاں جیسی ٹھنڈک اور تسکین تو کبھی دیکھی ہی نہیں یہ سنتے ہی سب اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی جس سے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے ابن عباس صدی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ سخت گرج اور گرمی شروع ہوئی جس سے سانس گھٹنے لگے اور بے چینی حد کو پہنچ گئی گھبرا کر شہر چھوڑ کر میدان میں جمع ہو گئے یہاں بادل آیا جس کے نیچے ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہوئے وہیں آگ برسی اور سب جل بھن گئے یہ تھا سائبان والے بڑے بھاری دن کا عذاب جس نے ان کا کھوج کھو دیا یقیناً یہ واقعہ سراسر عبرت اور قدرت الہی کی ایک زبردست نشانی ہے ان میں سے اکثر بے ایمان تھے اللہ تعالیٰ اپنے بد بندوں سے انتقام لینے میں غالب ہے کوئی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا وہ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہیں انہیں بچا لیا کرتے ہیں